جب اللہ پاکستان سے ہندوستان سے شیف لگے تقریباً تیس برس کے بعد اگر پور پوری کے وشال کے بعد انیس انیس سو سو بانوے بانوے کا بعد ہے ہندوستان میں اعظم گڑھ ضلع میں حضرت تشریف لے گئے مسجد و مدرسہ بیت العلوم جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی درسگاہ تھی وہاں تشریف لے گئے تو وہاں رکھ کے ارشادات ہوئے اس کے مجموعے کا نام رکھا ہے انہوں نے عظیم الشان منزل کا عظیم الشان اس میں سے پڑھ کر سنا رہا اللہ والوں کے چین اور سکون کا راز فرماتے ہیں یہ اوپر اس سے پہلے حضرت نے حضرت پرتاپ گڑھی رحمت اللہ کا شعر پڑھا تیرے دن سکون ہے نہ آرام ہے تڑپنے سے مجھ کو خپت کا حضرت والا ارشاد فرمائے ارے یہ شعر نہیں ہے یہ تو واض ہے واض لیکن اس تڑپنے میں پریشانی نہیں ہوتی جس کو اپنے دوسرے شعر میں حل فرمایا لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں اللہ والے جو خدا کی یاد میں بے چین ہوتے ہیں اس میں کروڑ ہا چین کی بارش ہوتی ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تخافو ہست نزل خائفہ ہست در خود از برائے خائفہ لا تخافو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اولیاء اپنے اولیاء کے لیے فرمایا اللہ اللہ تخافو اللہ تعالیٰ کہ میرے میرے میرے اور میرے اولیاء تو خوف نہ کرو اور نہ ہی غم کرو جب جنت میں جائیں گے آخر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس طرح تسلی تخافو دی ہے مت کرو یہ خائفین ہی کو ملتا ہے یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ سے تسلی دیتے ہیں یہ خائفین ہی کو ملتا ہے اللہ کے خوف میں بے شمار امن و سکون پنہا ہے درج در خوف ہزارہ ہے منی در سواد چشم چندی روشنی جس کو خدا کا خوف عطا ہوا اس کو ساری دنیا کے امن و سکون کی بارش ہی کی بارش مل گئی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شاید کوئی سرفرا اور محترد مجھ پر اعتراض کرے گا کہ اللہ کے خوف میں کیسے امن و سکون ملے گا کیونکہ خوف اور امن میں تو تضاد ہے اور اجتماع محال ہے تو فرماتے ہیں اے محترد سن لے جس اللہ نے تیری آنکھ کی کالی پتلی میں سیاہی کے اندھیرے میں روشنی کا خزانہ رکھا ہے نور کا خزانہ کالی پتلی میں رکھا ہے تو تو بتا کالی پتلی میں اور نور میں تضاد ہے یا نہیں تو اے اے شک اور اعتراض کی نظر سے دیکھنے والے تیری اس نظر معترض کے اندر ہی میرے دعوے کی دلیل موجود ہے کہ خدا نے تیری کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ دیا جو اللہ تیری کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ سکتا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ وہی اللہ اپنے خوف میں ہزاروں امن اور ہزاروں سکون بھی رکھ سکتا ہے علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے اے خدا آپ کی محبت کا ایک گر رہے غم جس کو نصیب ہوا وہ دونوں جہان کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا وہ غموں میں بھی بے غم رہتا ہے سوئٹزرلینڈ اگر واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اب تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف بھی کر سکتا ہے مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا زندگی کو پائی دل کو غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا زندگی کو قید پائی سے دل کو غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا دیکھیے سوئٹزرلینڈ کی گھڑی پانی میں ڈال دو دائیں بائیں اوپر نیچے پانی ہو لیکن پانی کا خطرہ بھی اس میں نہیں جاتا تو جب یہ کمال سوئٹزرلینڈ کو حاصل ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جو خالد ہے اور خالد سائنس اور سائنسدان ہے وہ اپنے عاشقوں کے قلب کو یہ نعمت نہیں عطا فرما سکتے کہ وہ غموں میں بھی تسلیم و رضا کی برکت سے مسکراتے رہیں ارے اللہ کی تو ایسی قدرت ہے کہ اپنے عاشقوں کے لیے آگ کو گلازار بنا دیتے ہیں آگ کو بھی ٹھنڈا اور گلستان بنا دیتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا تو وہ آگ اس کی تاثیر بدل گئی وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ارے اللہ کی تو قدرت ایسی ہے کہ اپنے عاشقوں کے لیے آگ کو گلازار بنا دیتے ہیں اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو عجیب جامع الزداد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں اور رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے ہنسی لبوں پہ ہے دل پہ زخم کھاتے ہیں یہ میرے شعر ہیں ہاں۔ جو آپ سے خطاب کر رہا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے عجیب جامع الزداد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں یعنی جو جو خوشی ناجائز دل دل, دل تقاضا کرے ناجائز خوشی کا اس خوشی کے خوف سے وہ روتے ہیں جس خوشی جو خوشی اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہو اس سے اس کے خوف سے وہ روتے ہیں اور غم میں یعنی اللہ اللہ کی محبت کے غم میں اور دل کے ناجائز تقاضوں پر غم اٹھانے میں مسکراتے ہیں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے غم اٹھایا عجیب جامع الزاد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے ہنسی لبوں پہ پہ زخم کھاتے ہیں یہ میرے شعر ہیں جو آپ سے خطاب کر رہا ہے جبکہ میرا شاعری میں کوئی استاد بھی نہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا استاد کون ہے میں نے کہا میرا کوئی استاد نہیں مجھ کو تمہارے درد نے شاعر بنا دیا مجھ کو تمہارے درد نے اللہ کے درد محبت نے ایسا ایسا کرشمہ دکھایا کہ اشار بن کے ادھر زبان پر آیا اور ڈھلنے لگا اشار میں ڈھل کر زبان پر آ گیا اللہ کی محبت کا درد مجھ کو تمہارے درد نے شاعر بنا دیا لہذا شعر سنیے کہ اے خدا عجیب جامع الزاد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں تب ایک صاحب نے کہا کیسے کوئی مثال دیجیے میں نے کہا مثال بھی سن لو کلیاں کانٹوں میں گری ہوتی ہیں یا نہیں لیکن جب نسیم شہری ان کو چھو لیتی ہے ایک آدھ تھپیڑا مار دیتی ہے ذرا سا حرکت دے دیتی ہے تو کانٹوں کے اندر وہ کھل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کے قلب کو غموں کے کانٹوں میں شگفتہ کرنے پر قادر ہے اگر ایک مخلوق نسیم شہری میں یہ کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکوں میں کیا کمال ہوگا اب میرا شعر سنیے یہ اختر جو آپ سے مخاطب ہے اسی بیت العلوم کا پڑا ہوا ہے یہ اس کا شعر ہے غم میرے دل کے تبسم کی مثال غم میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچا کے خاروں میں چٹک لیتا ہے و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچا گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے یہی کہتا ہوں کہ دونوں جہان کا عیش اگر لینا ہے تو اللہ والے بن جاؤ جو اللہ کو پا گیا دونوں جہان پا گیا بلا الیکشن سلطنت پا گیا یعنی وہ خالد سلطنت خالد سلاطین سلاطین کے مالک و جو جب مالک ہے بادشاہ کو سلطنت پر بٹھا دیتا ہے جب چاہتا ہے تختہ الٹوا دیتا ہے بادشاہ صاحب نیچے پڑے ہوئے ہیں جبکہ اللہ والوں کا کوئی تختہ نہیں الٹ سکتا کیونکہ ان کی سلطنت اندر سے ہے اوشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہ ہیں شاہ ہوتے ہیں بادشاہ نہیں ہوتے ان کو ان کو شاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باطن سے شاہ ہیں ان کی شاہی باطن سے ہے دل میں تعلق اردا کی دولت ہے شاہ بادشاہ کے از خود شاہ شبل نئے دولت نئے لشکر شاہ شبل اللہ والوں کی سلطنت دولت اور لشکر اور فوج سے نہیں ہے اللہ والوں کی سلطنت اللہ کے نام کے خبر میں ہے تعلق اللہ کی دولت کے سبقے میں ہے جبکہ بادشاہ کی سلطنت فوج کے رحم و کرم پر اور خزانے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے خزانہ ویران ہو جائے یا فوج باغی ہو جائے تو سب شاہی ختم ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی شاہی جو ہے اس میں باغ لگا ہوا ہے باد کے معنی ہے ہوا ان کی شاہی ہوا پر ہے اس پر یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بستی کے بادشاہ کا پیٹ پھول گیا اور ریا بھر گئی کسی نے کہا کہ اس بستی میں بزرگ ہیں ان کی جھاڑ پھونک میں بڑا اثر ہے وہ بادشاہوں کی پھونک بھی نکال سکتے ہیں بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بلاؤ بھائی کون ہے ایسا ولی اللہ جو میری پھونک نکال دے یعنی بادشاہ کی ہوا نکال دے اور میرا پیٹ ہلکا ہو جائے تکلیف دور ہو جائے وہ بزرگ تشریف لائے انہوں نے الحمد شریف پڑھی کچھ دعائیں پڑھی اور دم کیا اسی وقت اس کی ہوا خارج ہو گئی اور پیٹ ہلکا ہو گیا اب اس نے کہا کہ حضرت آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ اتنے کرامت والے ہیں جلدی سے ہاتھ لائیے اور مجھے بیٹھ کر لیجیے اس طرح وہ بادشاہ مرید ہو گیا اس پر ان بزرگ کے حاصلین تو جل کے خاک ہو گئے کہ دیکھو یہ ملا تو سب سے بڑھ گیا بادشاہ کو بھی مرید کر لیا حضرت کی بیماری سے اللہ بچائے بڑی خطرناک ہوتی ہے آدمی کو اندر کر دیتی ہے اس کے کمالات تو کچھ نظر آتے ہی نہیں یہ حسد کی آگ رہتی ہے ایک دن عید کی نماز اللہ والے نے پڑھائی رکو میں ان کی ہوا نکل گئی اور وضو ڈوب گیا اب ان حاصلوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی کہ چلو جلدی سے بادشاہ کو بتا دو کہ آپ کے پیر کا یہ حال ہے جس سے آپ کی ہوا تیزی ہو رہی ہے ہوا ریزی ہوا ریزی تو رکو میں ہوئی اب ہوا خیزی آپ کی ہو رہی ہے بادشاہ تھا بے وقوف فوراً کہا کہ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے مجھے پیری کوئی بھی نہیں چاہیے میں بیگ توڑتا ہوں اب ان حاصلین نے خوب بغلے بجائے اور سب نے اس اللہ والے کو خبر دی وہ سچے مخلص تھے انہوں نے کہا ہے حاصلوں تو اس بادشاہ کے مرید ہونے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بیگ توڑنے سے بھی مجھے کوئی غم نہیں کیونکہ جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو کہ اس کی گندی ہوا نکلی تو وہ مجھ سے موتقب ہو گیا میری نکلی تو اس کا احتساب ختم ہو گیا جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو ایسے مریدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ایک لائق مرید اگر مل جاتا ہے تو لاکھوں مریدوں پر بھاری ہوتا ہے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لائق مرید جلال الدین رومی ملا تھا مولانا کی مولانا رومی کے ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار مصنوعی شریف کے شہر کی برکت سے ہوئے جس کی شرح اختر نے بھی لکھی ہے میں نے کہیں اور فارسی نہیں پڑھی کسی بیت العلوم میں فارسی پڑھی لیکن میری کتاب مصنوعی مولانا روم کی شرح دیکھ کر میرے فارسی کے استاد مولانا سعید صاحب محروم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے بیت العلوم کے علاوہ بھی کہیں فارسی پڑھی ہے میں نے کہا حضرت یہی بیت العلوم میرا سارا سرمایہ ہے میں نے کہیں اور نہیں پڑھا لیکن بزرگوں کی دعاؤں کے سطح میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی برکت کے معنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمائے ہیں یہ وہی استاد ہے یہ حضرت نے سنایا تھا کبھی کہ اتنی تیز تیز پڑھاتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو لڑکے جو ہے جا جا کے شکایت کرتے تھے اور حضرت سے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی شکایت کریں استاد لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو خلاف ادب سمجھتا ہوں تو حضرت نے کبھی اپنے استاد کی شکایت نہیں کی اور فارسی تیز تیز پڑھاتے تھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن دیکھو ادب کی برکت دیکھو کہ حضرت والا کی فارسی کیسی زبردست حضرت کی اپنی فارسی مصنوعی بھی ہے بہت کم چھبی اللہ اس کو چھپوا دے اس میں چھپی ہوئی ہے کچھ اس کا حصہ ترجمت المسن میں الگ اللہ کی تین کتابوں کا کتاب تو نہیں ہے چھوٹے چھوٹے دو تین رسالے ہیں اس میں مصنوعی کی شرح بھی ہے کچھ اشعار کی اور کچھ حضرت کے اپنے حالات ہیں پرانے اور کچھ جو ہے حضرت کی اپنی مصنوعی وہ ایک ساتھ چھپی تھی اس کو ترجمت المصنف کا نام یہ بہت پرانی چھپی ہوئی ہے اس میں حضرت نے بات لکھی دیکھو کہ حضرت کے اپنے فارسی کے اشعار ایسے کہ بڑے بڑے اہل اہل علم زبان لوگوں نے حضرت کو کہا کہ آپ نے اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے عاشقانہ اشعار اور ایسے تلے فارسی کے دیکھو ادب کی یہ برکت ہوگی بڑوں کا ادب استاد کا ادب علم کا ادب یہ ادب کی کرامت ہے اور یہی وہ مدرسہ بھی ہے جہاں یہ سنایا بھی تھا کہ نے کہا کیا ایسی جگہ گمنام جگہ ہے یہ سرائے بیت الوم کو کوئی جانتا بھی اور ہم تو وہاں بڑے مدارس میں پڑھیں گے وہاں ساری دنیا مدارس کو جانتی ہے اور مدارس کی ساری دنیا میں عزت ہے تو حضرت والا نے یہ شاد فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں رب العزت کے لیے پڑھا اور شہر کے ساتھ رہے دیکھ لو کہ صوبت اہل اللہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے کو مقام عطا برکت کے معنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمائے اس میں میں بھی موجود تھا کہ برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع یعنی علم تھوڑا ہے مگر فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا آمدنی کم ہے لیکن اس میں برکت بہت ہے اور برکت کی تعریف لغت کے امام اسفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں البرکت ثبوت الخیر الہی فی والمبارک ما یفیض علیہ من الخیرات برکت کے معنی ہیں فیضان رحمت جس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے تو بزرگوں کی دعاؤں سے یہ بات ہوگی پھر کہتا ہوں کہ اللہ والا بننے کا نسخہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے پر فدا ہو جاؤ اس کے ساتھ زندگی گزار دو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان سے ملنے کی ہے یہی اقراہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اور اگر مخلص نہیں ہے تو اسی شعر کو ایک آدمی نے یوں بنا دیا وہ میرے ساتھ کردوئی کے سفر میں تھا وہ بھی سپیا کالج کا تھا اس نے کہا کہ جناب آپ کا یہ شعر تو سر آنکھوں پر لیکن میرا شعر بھی سن لیجیے موت کھانے کی ہے یہی اکراہ کھانے والوں سے راہ پیدا کر جب سے آیا ہوں مرغا ہی مرغا پا رہا ہوں تو کسی اللہ والے کے عاشق کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کر کے دیکھو پھر خدا کیا لطف دیتا ہے اللہ کے عاشقوں میں جینے اور مرنے کی آرزو بہت مبارک ہے دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے یہ بھی میرا ہی شعر ہے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دواخانے یا دنیا کے کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا میرا دواخانہ ایک مرتبہ یہاں نیلام ہوا اور ایک مرتبہ وہاں پاکستان میں عزیز آباد میں نیلام ہوا میں نے خیرات دے دیا اس غریب کو لیکن میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا بلکہ مجھے توفیت دی قبولیت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قبولیت کا علم نہیں ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ قبول فرما میرا کوئی کمال نہیں ہے میں نے یہاں جو زمانہ گزارا اس پر میرے دو شعر ہیں تو بہت لمبی داستان ہے اس پر حضرت کے دو شعر ہیں جس طرح حضرت والا نے اپنے شہر کے ساتھ جنگل میں وقت گزارا اپنی جوانی گزاری کئی برس پندرہ سترہ سال اور حضرت کی عمر بھی ایک کم و بیش یہی تھی اور پندرہ سترہ سال حضرت نے شہر کے ساتھ جنگل میں گزارے مسلسل اور وہاں حاصلین بھی تھے حضرت کے حتیٰ کے جانی دشمن بھی تھے اور ایک دفعہ حضرت کی جان کی جو ہے انہوں نے جان لینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا حضرت والا اللہ علیہ کے ایک دوست نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں مگر حضرت وہاں سے نہیں گئے حضرت نے خیال فرمایا کہ جان تو ایک دن دینی ہے لیکن اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرا شہر کہے گا کہ اختر بے وفا نکلا اس لیے میں بے وفائی کا داغ نہیں لے سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی کو وہاں سے بگا دیا حضرت فرمائے کہ میں نے یہاں جو زمانہ گزارا اس پر میرے دو شعر جپائیں دعائیں دن یہی تھا مجبور دل کا شیوا جپائیں دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پہ دل حزیق زمانہ گزرا اسی طرح سے اس شہر کے لیے عرض کر رہے ہیں زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزیق حضرت والا کا اور اللہ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ستائے جاتے ہیں لیکن شہر کو اطلاع نہیں شہر کو کوئی شکایت نہیں کرتے تھے کہ تھوڑا آدمی مجھے ستا رہا ہے یا فلاں خاموش رہتے تھے اور اللہ ہی سے دعا کرتے رہتے تھے تاکہ شہر کو کسی قسم کا تقدر نہ ہو جب آئیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے دل پر دل حدیق کا اور جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیام الفت دل حضیق کو کیونکہ شہر پہلے شکایت کر دیتے تھے حافظین شہر سے حضرت والا کے مخالف کی ایسے تو شہر ناراض ہو جاتے تھے لیکن شاید جانتے تھے کہ حضرت ایسے نہیں ہے لیکن وقتی طور پر جن کو تباہی حسن ہو جاتا ہوگا اس اس پر پھر کے بعد والا پھول پوری اللہ علیہ بھی حضرت کے بغیر رہ نہیں سکتے اس قدر محبت فرماتے تھے تو پھر تھوڑے ہی دیر کے بعد حضرت کو پھر خود ہی یاد فرما لیتے تھے جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیام الفت دلے حسین کو تو کیوں نہ زخم جگر سے بیٹھ کر لہو کرے زمین کا جو تیری جانب سے خود ہی آئے بیا میں الفت دلے ہنی کو تو کیوں نہ جگر سے بہ کر لہو کرے رخ زمین کا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم نے اپنی تاریخ بیان کر دی صاحب نے اب کیا ہوگا وہاں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم نے اپنی تاریخ بیان کر دی اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس زمانے میں تمہیں دیکھا ہو آپ کے ان دو جملوں سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ یہ جملے معمولی نہیں ہیں یعنی ہمارا قلب ان کے دو جملوں سے مشہور ہو رہا ہے سمجھداری کی بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان اشعار میں اپنی تاریخ حیات رکھی ہے جو زندگی خدا تعالیٰ کی راہ میں ویران ہو چکی ہو اور ہر خون آرزو پی چکی ہو اور بڑے بڑے مجاہدات جھیلے ہوں سب حالات سے گزرا ہو اس وقت کا میرا یہ شعر سنیے روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی یہ خانہ خراب کا جو لفظ ہے یہ لفظ جو ہے دو قسم میں استعمال ہوتا ہے زو مانی ہے ایک تو یہ بدعا ہے جیسے کہتے ہیں کہ تیرا خانہ خراب ہو یعنی تو برباد ہو جائے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں خانہ خراب ہوا اللہ کے راستے میں تفریح قلب لاکھوں تعمیر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے یعنی جو اپنے قلب کو اللہ کے لیے توڑتا ہے اور زیر و زبر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس اس کو کی لاکھوں تعمیر فرما دیتے ہیں اس شعر کو سمجھانے کے لیے مجھے جگر کا شعر سنانا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ خواہشات کا خون کرنا پڑے گا یہ تو بہت مشکل کام ہے اب سنیے یہ سہنے چمن یہ لالا و گل ہوتے ہیں جو ویرا ہونے دو یہ سہنے چمن یہ لالا و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو تقریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے ہیں تقریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے ہیں یعنی نفس کی بدماشیوں کے جتنے لالا و گل ہیں اور و چمن ہیں نفس کی خبیص لذات جو اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیاں بن کر آتی ہیں انہیں حرام خوشیوں کی تقریب میں بربادی میں تعلق و کے حامل دل کی تعمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور اکبر گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہارے زندگی ایک گلے کر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہارے زندگی ایک گلے کر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا نمکینوں اور حسینوں سے نظر بچانا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ کا اصلی چاند ملے گا نقلی چاندوں سے جب روح گردانی ہوگی تب خالص شمس و قمر ملے گا آسمانی اور زمینی فلکیاتی اور عرضی دونوں چاند ہیجان انگیز ہیں آسمان کا چاند جب چودہ تاریخ کا ہوتا ہے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے زمین کے چاندوں پر نظر ڈالنے سے دل میں مد و جگر اور انتہائی تلاقوں پیدا ہو جاتا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والا بننے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لو صحبت اہل اللہ کے بارے میں میرے شہر فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ آسان نہیں ہے مشکل ہے نفس سے سوسائٹی سے معاشرے سے لڑنا آسان نہیں ہے لیکن فرماتے تھے کہ حکیم اختر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ یہ کہ اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے مجھے ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رات کے جل گئے جب مخلوق میں حیات کا اثر ہے کہ جہاں سورج کی شعا کا اثر نہ پڑے اس کو کہتے ہیں یہ یہ بےکار زمین ہے ایسی زمین پر اللہ پیدا نہیں ہوتا تو اللہ والوں کے قلوب بھی آفتاب ہیں ان کے پاس بیٹھو ان کی شعاؤں سے تمہیں قلب میں حیات عطا ہوگی اللہ والوں کے دل سورج ہیں جیسے یہ سورج جسمانی غلہ پکا دیتا ہے حیات انسانی کے وسائل اور غلہ اور رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے یہ سورج حضرت طویل طول کرتا ہے اسی طرح سے اللہ اللہ کی طرف سے متولی ہے اس کے اس کے ان اس لیے ان کے قلب کا آثار ہدایت جو ہے اس سے اللہ کے طالبین کو حیات قلب اور حیات ایمانی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی۔ جی۔ چند رہ گئی ہیں رمضان مالک اللہ پاک کی قدر کی توفیق بھی دے اور جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر شب شب قدر گر قدر بھی تھا اگر آپ قدر کریں تو زندگی کا ہر لمحہ ہی شب قدر شب قدر بن جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی محدود زندگی دی ہے اور جو جو اس کو اس کام میں خرچ کرے گا جس کام کے لیے دی ہے بس وہ کامیاب ہوگا اور جس نے زندگی کو ادھر ادھر و مطلب سے لاپرواہی سے گزار دیا اور معلوم بھی نہیں کیا کہ ہماری زندگی کی قدر ہم اپنی زندگی کی قدر کیسے کریں اپنے لمحات کی قدر کیسے کریں ان کو کیسے قیمتی بنائیں تو وہی اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے نقصان میں رہے گا دنیا میں تو چاہے وہ مال بھی کما لے بنگلے گاڑیاں سب کما کو منہ کے اکٹھے کر لیں لیکن ہاں، جب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصلی دولت تو رہی گئی جب کمانے کی تھی تو اللہ تعالیٰ ایسی حسرت سے ہماری حفاظت کرے اور ہم کو اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق بتا ہو اور بار بار تکرار کرتا ہوں اس بات کی کہ جیسے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان مبارک اور روزوں کو برباد کرنے والی چیز دو بڑے گناہ ہیں اور بھی گناہ ہیں لیکن خاص طور سے یہ دو گناہ ایسے ہیں جس میں انسان جلدی مبتلا ہو جاتا ہے اور جس کی خرابیاں اور مخاصد بہت زیادہ ہیں ایک تو یہی نگاہ کی حفاظت کرے اور سختی سے خوب حفاظت کرے جب گھر سے دفتر سے یا بازار میں نکلے کہیں بھی جائے تو اس وقت جو ہے یہ اہتمام میں نظر کا صاف ہو یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے ہی یہ خیال رہے کہ مجھے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کیسے چلنا ہے نگاہ نیچے رکھ کے چلنا ہے نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت کرنا اور قلب کی بھی حفاظت کرنا قلب میں گندے خیالات کو نہ مشغول نہ ہونا ان کو لانا نہیں ہے آ جائیں تو کوئی جائز کام میں لگ جائے وہ پھر جاتے رہتے ہیں اور اگر مشن مشغول ہوگا تو اس کو بھگانے کی کوشش کرے گا تو اور چپک جائے اور ان کو ان میں مشغول ہونا تو حرام ہے لہذا دل کی بھی حفاظت کرنی ہے اور بھی باطنی گناہ ہے دل کے گناہ ان سے بھی حفاظت کرنی ہے بدگمانی ہے اور غصہ ہے اور حسد ہے اور تکبر ہے موجود ہے یہ سب ان سب سے دل کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے اس میں بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں بعض جان بوجھ کر ہوتے ہیں بعض لاپرواہی سے بول دیتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو جو بات منہ سے کہے اس کو سوچ سمجھ کر کہے اس کی مشق کرتا رہے کہ جب کوئی بات بولنی ہو پہلے تھوڑا سا ٹھہر کر سوچ لے کے بھائی ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہیں غیبت میں نہ آ جائے جھوٹ میں نہ آ جائے یا کسی مومن کو اس سے تکلیف نہ پہنچے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایسی بات سے حفاظت ہو جائے گی تو حضرت نے فرمایا کہ دو گناہوں سے خاص طور سے بچنا ہے نہ صرف رمضان میں بلکہ ساری عمر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے ہمارے گھر والوں کو جلد فرما لے اللہ والا بناتے ہو جائے ایسے ہفتے انتہا انتہا کو میرے گھر والوں کو سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور بچے بچوں کو بھی اللہ صاحب نسبت اور یا دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ